حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کا خاون فوت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا کیا وہ سرما ڈال سکتی ہے آپ نے فرمایا دور جاہلیت میں ایک عورت کو اپنے گھر میں ایک سال تک بدترین ٹاٹ میں رہنا پڑتا تھا پھر وہ نکلتی تھی کیا اب وہ چار مہینے دس دن تک انتظار نہیں کر سکتی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکتیس